افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں اور اگر یہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے منافقین ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ قرآن کریم کو غور سے سنتے اس کے معنی و مضامین میں تدبر کرتے تو انہیں معرفت تامہ حاصل ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور جو دین لے کر آئے ہیں وہ بھی برحق ہے اور اس نفاق سے نجات مل جاتی جس نے ان کے دلوں کو فاسد اور ان کے افکار کو متعفن بنا رکھا ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن برحق ہے اور اللہ کا کلام ہے اگر غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف و اضطراب اور تعارض ہوتا خاص طور سے غیبی امور میں لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں سینکڑوں غیبی امور سے متعلق تفاصیل ہیں اور مرور زمانہ کے ساتھ ان کی تصدیق و تائید ہی ہوتی جا رہی ہے اس لیے منافقین کو اپنا نفاق چھوڑ کر اس قرآن پر ایمان لے آنا چاہیے